اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے بیر معونہ والوں کو قتل کیا تھا تیس دن تک صبح کی نمازوں میں بد دعا کی آپ نے ریل زکوان الحیان اور عسیہ کے خلاف جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی بد دعا کی انس رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ نے ان لوگوں کے متعلق جو بیر معونہ پر قتل ہوئے قرآن کا کچھ حصہ نازل فرمایا جو بعد میں منسوخ ہونے تک ہم پڑھتے رہے اس میں شہدا کا پیغام تھا کہ ہماری قوم کو بتا دیں کہ ہم اپنے رب سے جا ملے ہیں وہ ہم سے راضی ہو گیا اور ہم اس سے راضی ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو پنتالیس